السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 15 میں آج خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچرز میں پارسنگ ٹیکنیکس کے بارے میں ڈسکشن شروع کر لی تھی اور اس سلسلے میں ہم تفصیل ڈسکس کر رہے تھے پرڈکٹیو پارسنگ خاص طور پہ وہ پارسنگ جس میں کہ ہم ایک یا ایک سے زیادہ ٹوکن لک ہیڈ کر کے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے جو ہمارے پروڈکشن رولس ہیں گرامر کے ان میں سے کس کو استعمال کرنا ہے اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو ایک خاص ٹیکنیک ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کی تفصیل بتائی تھی اور اس میں ہم نے ایکچوئل کوڈ بھی ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا جس میں میں نے ایکسپریشن گرامر لے کے اس کے لیے پہلے میں نے فنکشنل فارم اور بعد میں پھر سی پلس پلس یا in general object oriented form میں اگر آپ نے ریکرسو ڈیسائن پارسنگ کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں اور آبجیکٹ اورینٹڈ کے حوالے سے اور خاص طور پہ سی پلس پلس کے حوالے سے میں نے کچھ کوڈ ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا کیونکہ میری خواہش تھی کہ اس ٹیکنیک کو آپ اس فائنل پروگرامنگ فارم میں دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے کانسیپٹس تو ہمیں سمجھ آ گئے اس کی جو ساری جو پروسیجرل میٹرز ہیں ان کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر مجھے یہ سی پلس پلس میں یا کسی C plus plus like language Java لے لے اس میں اگر ریکرسو ڈسین پارسنگ کرنی ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں اور وہ ٹیکنیک جو تھی وہ خاصی سمپل ہے اس کے سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ اگر اپنی گرامر لے لیں اور وہ ایل ایل ون پراپرٹی رکھتی ہو یاد رہے یہ شرط آپ نے اپنی لینگویج یا گرامر جو آپ کی لینگویج کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کے اوپر یہ شرط لگا کے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کی لینگویج جو ہے یا گرامر جو ہے وہ ایل ایل ون پراپرٹی رکھتی ہے کہ نہیں اور اگر تو ایسا ہے تو پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریکرسو ڈسینٹ میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی گرامر میں جتنے نان ٹرمینلس ہیں ہر نان ٹرمینل کے لیے آپ ایک پروسیجر یا فنکشن بنا لیتے ہیں اور اس فنکشن میں اگر آپ جائیں تو اس کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ اس گرامر رول کے جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو چیزیں ہیں ان کو اس نے اگر وہ نان ٹرمینل ہے تو ایز اے پروسیجر کال کرنا ہے اور اگر ٹرمینل سمبل ہے تو اس کو پھر وہ سمپلی uh, اسکین یا اسکینر کو کال کر کے اس ٹوکن کو کنزیوم کر لیتا ہے البتہ میں نے پھر یہ بتایا کہ اگر آپ پروگرامنگ سی پلس پلس میں یا کسی آبجیکٹ اور لینگویج خاص طور پہ ایسی لینگویجز جس میں آبجیکٹس اور کلاسز ہیں اگر ایسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں تو یہ ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ اس طرح تھا کہ آپ ہر نان ٹرمینل کے لیے ایک کلاس بنا لیں سی پلس پلس کی کلاس بنا لیں جاوا کی کلاس بنا لیں اور اس کلاسز کے حوالے سے میں نے آپ کو سی پلس پلس ڈیفینیشن دکھائی تھی بلکہ اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ بھی کیا کہ چونکہ سارے نان ٹرمینلز جو ہیں ان میں کچھ فنکشنز کچھ ایٹریبیوٹس جو تھے وہ کامن تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک نان ٹرمینل سپر کلاس بنائی تھی اور پھر اس کلاس سے ہم سب کلاس کر کے ایکسپریشن ایکسپریشن پرائم یا ای e پرائم پھر ٹرم uh, اور ٹرم پرائم اور فیکٹر یہ جو روٹینس تھی یہ ہم نے بنانی شروع کر دی تھی اور اس میں گول سمبل بھی تھا پچھلے لیکچر میں ہم صرف اس کی جو ڈیفینیشن ہے ان کلاسز کی یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ جنرلی ڈاٹ ایج فائل میں اگر سی پلس پلس میں آپ کر رہے ہیں تو جو اس کلاس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے کور کی تھی البتہ اس کے جو ایکچوئل باڈی ہے یعنی کہ ان فنکشن یا ان کلاسز میں میتھڈز جو ہیں وہ کیا ہوں گے ان کی باڈی کیا ہوگی وہ ہم نے کور نہیں کی تھی تو آئیے آج ہم یہ چیز بھی کرتے ہیں اور پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس پروگرام کو جو ہم اس سے بنا پاتے ہیں اس کو ہینڈ ایکسیکیوٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے چلتا ہے یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کو یہ چیز کرنے کا موقع ملے گا ایک اسائنمنٹ میں آپ یہ ریکرسو ڈسینٹ کوڈ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن بھی کریں گے تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ کوڈنگ ٹیکنیک جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے آپ کو اس کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کیونکہ سی پلس پلس کے حوالے سے اب آپ کو کافی مہارت حاصل ہو چکی ہے تو آئیے اب ہم یہ جو بکیا کوڈ ہے اس کی جانب چلتے ہیں اور جیسے کہ میں نے ارض کیا یہ کلاسز ہم نے ڈیفائن تو کر لی ہیں تو اب جو ان کلاسز کے جو میتھڈس ہیں ان کی باڈی اب ہم کور کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سی پلس پلس میں ہیں تو آپ ڈوریج میں اس کی ڈیفینیشن ڈالتے ہیں ڈاٹ سی پی پی میں یا سی پلس پلس جو بھی آپ نے ایکسٹینشن استعمال کرنی ہے یعنی کہ ایک سیپریٹ فائل میں آپ اس کلاس کے میتھڈ جو ہیں ان کا کوڈ ڈالتے ہیں تو میں جو چیز کور کروں گا وہ اب اس کلاس کے جو میتھڈس ہیں یا ان کلاسز کے جو میتھڈس ہیں ان کا کوڈ ہوگا یہ بات میں یہاں دہرا رہا ہوں کہ let's consider the implementation of the C plus plus classes for the non terminals اب دیکھیے یہاں پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے and what we do is we start with E X P R recall the grammar ایک ذرا دوبارہ نظر دوہرا لیجیے جو گرامر ہم ادھر امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا جس کے لیے ریکرسو ڈسین پارسر بنا رہے ہیں وہ یہ ہے اور یہ جانی پہچانی جس کو ہم نے وہ لیفٹ ریکرجن ریموو کر کے رائٹ right ریکرجن اس میں ڈالی ہوئی ہے جس کی بنا پہ یہ پرائم والے ٹرمینل سارے یہاں پہ موجود ہیں اور میں نے یہ جو رول ہے ایکسپریشن ٹرم ایکسپریشن اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے البتہ یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کو ایک اور پروسیجر لکھنا پڑے گا گول جو کہ ایکسپریشن کو کال کرے گا لیکن وہ ذمہ داری میں آپ پہ چھوڑوں گا وہ کافی آسان ہے اسینشلی آپ نے آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ایک کلاس کو انسٹینشیٹ کر کے ایکسپریشن کلاس کا ایک آبجیکٹ بنا کے اس کے ایک میتھڈ کو کال کریں گے جو کہ پھر یہ ساری مشینری جو ہے اس کو چلا دے گا تو اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ یہ جو expression E X P R non terminal ہے اس کی کلاس کے جو میتھڈس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی جانب اب ہم جا رہے ہیں تو گرامر ذرا دوبارہ نظر ایک ڈال لیجیے کیونکہ ہم بکیا جو ان میں نان ٹرمینلز ہیں ان کو بھی ابھی کور کریں گے سب سے پہلے ایکسپریشن یہاں پہ جو سینٹیکس ہے وہ جانا پہچانا کہ یہ میتھڈ ایکسپریشن کلاس کا ہے E X P R class کا اور یہ ایک بولین ریزلٹ ریٹرن کرے گا اور جیسا کہ ہم کور کر چکے ہیں یہ اس پرزینٹ میتھڈ جو ہے اس کلاس کا وہ یہ یہاں پہ اب اس کی باڈی آپ کو نظر آ رہی ہے جو سب سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیے کہ ایک ٹرم کا آبجیکٹ بناتا ہے اور اس کو ایس جو اسکینر کا پوائنٹر تھا وہ بھیجتا ہے اب ٹرم کلاس ہم دیکھیے بنا چکے ہیں اس کی ڈیفینیشن کا اب ہمیں پتا ہے لیکن جو ٹرم آبجیکٹ میں بنوا رہا ہوں اس کے لیے میں نے ایک پوائنٹر بنایا ہے او پی ون اور اس کو میں سیو کر رہا ہوں اس local variable O P one میں اور پھر اس کے فوراً بعد میں اس ٹرم کا جو پرزنٹ میتھڈ ہے اس کو میں کال کرتا ہوں اب یہ کیسے ہو رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے یہ ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ اسی گرامر کی فنکشنل یا پروسیجرل فارم میں کی تھی تو جو فنکشنس تھی یا ایکسپریشن کے لیے جو فنکشن تھی وہ اسینشلی یہی کرتی تھی کہ جو اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹرمز ہیں یعنی کہ جو یہ بلکہ میں اگر چاہیں بہتر یا مناسب سمجھے تو ذرا گرامر کی طرف دوبارہ آ جائیے کہ ایکسپریشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں دو نان ٹرمینلس ہیں ٹرم اور E X P R prime تو ایکچولی آپ یہ پیٹرن دیکھیں گے کہ ان تمام فنکشنز جو کہ اب کسی کلاس کا حصہ ہیں وہ تو خیر ایک علیحدہ بات ہے معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہیں تو فنکشنز ہی ان فنکشنز میں جو left hand side non terminal ہے وہ فنکشن کا نام یا ہمارے کیس میں اس کلاس کا نام اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ٹرمز آپ کو نظر آ رہی ہیں گرامر میں یہ نان ٹرمینلس ان کی کالز آپ کو اسی آرڈر میں نظر آئیں گی یعنی کہ ہم ٹرم کو پہلے کال کریں گے اور پھر E X P R prime جو ہے اس فنکشن کو یا ہمارے کیس میں ایسا ایک آبجیکٹ بنوا کے اس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو ہم کال کریں گے اور ایکچولی ہم کرنے کی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایکسپریشن یہ جو رول ہے اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اگر ہمیں ٹرم جو فنکشن یا آبجیکٹ جو ہے وہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے اور اس کے بعد E X P R prime true return کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے کا پورا گرامر رول جو ہے یہ جو کرنٹ ان پٹ ہے اس پہ لاگو ہو گیا کیونکہ دیکھیے ہم پارسنگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس انپٹ موجود ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ان فنکشن میں جو باڈی ہے اس کا جو اسٹرکچر ہوگا یعنی کہ سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس جو ہوں گی وہ یہی پیٹرن ہوگا کہ جو آپ کو گرامر کے کسی گرامر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آتا ہے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ جہاں پہ نان ٹرمینلز ہوں گے وہاں پہ فنکشن کالز یا آبجیکٹ کے کسی میتھڈ کال کو ہم رکھیں گے اور جہاں پہ ٹرمینلز ہوں گے جیسے یہ پلس اور مائنس بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم سمپلی اسکینر کو کال کر کے کہیں گے یہ ٹوکن جو ہے یہ اب ہمیں دے دو یا اس کو کنزیوم کر لو تو آئیے واپس دوبارہ ہم اس میتھڈ میں آتے ہیں جہاں پہ یہ جو اب ہائی لائٹ میں نے چیز کی ہے اب اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایکسپریشن جو رول ہے اس میں سب سے پہلی چیز رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایک ٹرم ہے کہ نہیں اور وہ چیز ہم چونکہ یہ ٹرم کلاس ہمارے پاس ہے اس کا ایک آبجیکٹ ہم بنواتے ہیں اور اس آبجیکٹ کے اس پرزینٹ میتھڈ کو ہم کال کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ کیا ٹرم تمہیں ملی کہ نہ ملی اگر تو اس او پی ون یہ جو آپ کو کال نظر آ رہی ہے اگر اس نے ریٹرن کیا فالس تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرم نہیں ملی یا جو ان پٹ ہمارے پاس ہے اس نے یہ جو ٹرم ہے یا اس گرامر رول کا یہ جو ٹرم نان ٹرمینل ہے اس کو میچ نہیں کیا تو ہم یہیں سے فالس ریٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے اور یہیں پہ ہی ایسا معاملہ ہوا کہ ان پٹ آپ کی میچ نہیں کی تو آگے جانے کا کیا فائدہ ہے تو جنرلی جو ٹاپ لیول کالر ہوگا وہ یہاں پہ کہے گا کہ ان پٹ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی اس گرامر سے اچھا اگر تو او پی ون یعنی کہ جو ٹرم آبجیکٹ ہے اس نے ٹرو ریٹرن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹرم جو ہے وہ ملی یا یہ کہ جو ان پٹ آ رہی ہے اس کو یہ ٹرم نان ٹرمینل جو ہے اس نے میچ کیا ہے اس کے بعد جیسے کہ میں نے ارض کیا کہ اس دفعہ اس کیس میں ہم جو ہمارا اے ایس ٹی ہے ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری وہ بھی ہم بناتے جائیں گے اور یاد دہانی کے لیے کہ پارس ٹری اور ایبسٹریکٹ سنٹیکس ٹری میں فرق کیا ہے پارٹ اسٹریم میں آپ تمام جو جو گرامر رولز اپلائی ہوتے ہیں نان ٹرمینلز ان کے بھی نوٹس بنا لیتے ہیں لیکن ایس e ٹی جو ہے اس میں سے یہ جو اس کو میں ایکسٹرینیس انفارمیشن تو نہیں کہوں گا لیکن یہ جو گرامر کے رولز اور ایکسپینشن کی بنا پہ جو نان ٹرمینلس ہیں ان کو ہم نہیں رکھتے جو سمپل آپریٹرز اور آپرینٹس ہیں جنرلی ان کو رکھتے ہیں یہ آخر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اے ایس ٹی جو ہے وہ ایکسپریشن کے لیے کیسے بنتا ہے لیکن یہ چیز آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرم میتھڈ ہے یا یہ جو ٹرم آبجیکٹ ہے جب یہ اپنی کاروائی کر لے گا یعنی کہ وہ اس کا پرزینٹ میتھڈ جو ہے وہ ٹرو ریٹرن کرے گا تو اس نے اندرونی طور پہ ایک اے ایس ٹی بھی بنایا ہوگا جو کہ ایکچولی اوور آل ٹری کا ایک حصہ ہوگا ایک سب ٹری ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے یہ ٹری لے لیں کیونکہ اس ٹرم کے کیس میں ہم نے اس ٹری کو بھی پھر رکھنا ہے اپنے پاس ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اور اس کے بعد دیکھیے کہ جو گرامر رول تھا ہمارا expression can be rewritten with term and E prime اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں یہ کیوں او پی ٹو جو پوائنٹر ہے ای پرائم آبجیکٹ کا یہ نیو میتھڈ سے ایک ای پرائم آبجیکٹ بنوا کے اس میں میں رکھ رہا ہوں تو جواز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ گرامر رول جو ہے اس میں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دوسرا نان ٹرمینل ہے وہ ای e پرائم ہے اور ای e پرائم کو دیکھیے میں کیا دو چیزیں دے رہا ہوں اس کے کنسٹرکٹر کو ایک تو ایس جو اسکینر کا پوائنٹر ہے اور دوسرا ٹری اور یہ ٹری ابھی ابھی جو مجھے ٹرم سے ملا ہے یہ وہ ہے اب جب ہم ای e پرائم کا کوڈ دیکھیں گے یا ایکچولی ہم دیکھ بھی چکے ہیں تو وہاں پہ یہ کہ یہ ٹری جو ہے وہ پرزرو کر رہا ہے کیونکہ اوور آل ایک سنگل ٹری جو ہے ان سارے آبجیکٹس نے مل کے بنانا ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ای e پرائم والا آبجیکٹ جو او پی ٹو جس میں اس کا پوائنٹر ہے اس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو ہم نے کال کیا اور یہ بھی ایک اور ٹری کا پورشن بنا رہا ہے جس کو فی الحال ہم یہاں پہ ٹری آبجیکٹ میں اسٹور کر رہے ہیں اصل میں ہوگا یہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اگر آپ واپس اوپر آئیں تو یہاں پہ یہ جو ٹری بنا تھا یہ وہ ٹرم نے بنوایا تھا اور ای e پرائم جو ہے وہ بھی اپنا کچھ ٹری بنائے گا تو اس کو ہم جو ٹرم والا ٹری ہے وہ تو بھجوا دیتے ہیں لیکن جب ای e پرائم اپنی کاروائی کر لیتا ہے تو دیکھیے یہاں پہ اب ہم جو لارجر ٹری جو بنا ہے کچھ اور ٹرمز کے آنے یعنی کی وجہ سے وہ ہم ادھر سے لے کے اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ٹری آبجیکٹ ہے یہ اصل میں دیکھیے یہ لوکل ویریبل نہیں یہ اس کلاس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے ایکسپریشن جو ایونچلی اس کی سپر کلاس میں ہم نے رکھا تھا کہ یہ جو ایٹریبیوٹ ٹری ہے یا ایک ٹری نوٹ پوائنٹر ہے اس میں ہم اپنا جو اوور آل ٹری ہے اے ایس ٹی اس کو یا اس کی روٹ کا پوائنٹر ہم رکھیں گے اب یہاں پہ اگر آپ بعد میں دیکھیں تو ای e پرائم جو ہے وہ اس کا ایک گرامر رول ہے ایپسلون یعنی کہ ای e پرائم نہ ہونا جو ہے وہ کوئی ایرر نہیں تو اس بنا پہ یہاں پہ ہم اس اگر ٹرو ہے تو ٹھیک ہے ہم ٹری لے لیتے ہیں اگر وہ نہیں پرزینٹ ہے تو ہم کوئی ریٹرن فالس نہیں کر رہے ہم سمپلی یہاں پہ اف اسٹیٹمنٹ ٹرو کنڈیشن کو چیک کر کے اگر ٹرو ہے یعنی کہ ای پرائم میچ اس نے کیا ان پٹ کو ایپسلون رول نہیں اپلائی ہوا تو اب جو ٹری بنا اس کو ہم نے اپنے گلوبل ویریبل کہہ لیں یا کلاس کے ایک ایٹریبیوٹ میں اس کو ہم نے رکھا اور اگر یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایکسپریشن رول ہے E can be rewritten as term E prime یہ تمام کا تمام جو ہے جو کرنٹ ان پٹ ہے جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے کچھ حصے سے وہ میچ کر گیا ہے اور اس بنا پہ اب ہم کہیں گے کہ بھی ٹھیک ہے تمام کاروائی جو ہے وہ اب ٹرو ہو گئی اب یہاں یہ جو پیٹرن ہے یعنی کہ اس لینگویج یا اس فنکشن کا اس پرزینٹ فنکشن کا جو اسٹرکچر ہے یہی پیٹرن آپ کو بکیا جو کلاسز کے اس پرزینٹ میتھڈز ہیں ان میں نظر آئے گا یعنی کہ ہم جس نان ٹرمینل کے اس پرزینٹ میتھڈ میں موجود ہوں گے اس میتھڈ کی باڈی میں ہمیں جو اس گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو چیزیں ہیں ان کے میتھڈ یا وہ ٹوکن کال جو ہیں وہ نظر آئیں گی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب گرامر جتنی بڑی مرضی ہو آپ کو اس سے کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ایز لانگ ایز کہ وہ گرامر جو ہے مطلب ٹھیک لکھی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ اس میں وہ ایل ایل ون پراپرٹی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ یہ جو چیز ہے اس کو آلموسٹ میکینکلی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی گرامر کے جتنے نان ٹرمینلز ہیں ان ان کے کے اس طرح کلاسز کلاسز بنا لیں لیں اور یہ یہ میتھڈ لکھ بلکہ اگر آپ سوچیں تو کیا ممکن نہیں کہ میں اگر یہی پیٹرن یا یہی جو میکینکل چیزیں ہیں میں کسی آٹومیٹک ٹول سے کروا لوں تو ایسا ہے ایسے ٹولز آپ کو مل جائیں گے جو کہ اگر آپ اس کو اپنی گرامر دیں تو وہ آپ کے لیے ریکرسو ڈسینٹ پارسر مکمل کا مکمل بنا کے آپ کو دے دے گا اور جب اگر آپ اس کا جو کوڈ اس میں سے نکلے گا یعنی کہ سی پلس پلس یا جاوا یا جو بھی لینگویج میں وہ آپ کو دیتا ہے تو اس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہی کاروائی نظر آئے گی کہ ہر میتھڈ میں ہر نان ٹرمنل کے میتھڈ میں یا اگر وہ نان ٹرمنل کلاس ہے تو جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چیزیں ہیں وہ اس کی باڈی میں ہوں گی تو آئیے اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آلموسٹ تیزی سے جو بکیا ہمارے نان ٹرمینلس ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں بس صرف یہ کہ صرف ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو چیزیں ہیں ان کی کالس تو نہ نہیں کر رہے بلکہ ساتھ ساتھ ہم یہ اے ایس ٹی بھی بناتے جا رہے ہیں تو کچھ یہ اے ایس ٹی ریلیٹڈ چیزیں بھی بیچ میں شامل ہو رہی ہیں اب یہ آگے میں نے اب دکھایا ہے کہ ای ایکس پی آر جو رول نمبر ٹو تھا اس کے کلاس کے اس پرزنٹ کو تو ہم نے ہینڈل کر لیا آگے چلیے تو میں نے یہ جو چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ اب ای e پرائم جو ہے ہمارا ایکسپریشن پرائم اس کے لیے اب ہمیں ایک کلاس تو بنوا لی تھی اس کے اس کاروائی ہم نے کرنی ہے البتہ یہاں پہ اصل میں E X P R prime جو ہے اس کے تین رولز ہیں پہلا یہ plus term E X P R prime دوسرا مائنس ٹرم اور پھر فائنلی ایپسلون تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم تین سیپریٹ میتھڈ لکھیں گے بلکہ ایک ہی میتھڈ جو ہے وہ ان تینوں کیسز کو ہینڈل کرے گا تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ ایک ہی میتھڈ میں ہم یہ تینوں رولز جو ہیں ان کے لیے جو کاروائی ہے وہ ہم کر رہے ہیں تو آئیے اب اس میتھڈ کو بھی دیکھ لیں اور وہ اس طرح کہ ای e پرائم پھر وہی کہ ای e پرائم کے لیے ہم نے ایک کلاس بنائی تھی اس کلاس کا نام ای e پرائم اور اس کا ایک میتھڈ از پرزینٹ ہے جو کہ اگر آپ کو یاد ہوگا اصل میں اس کے سپر کلاس نے کہا تھا کہ یہ پیور ورچوئل فنکشن ہے تو ہر سب کلاس کی اب ذمہ داری ہے کہ اس میتھڈ کو امپلیمنٹ کرے یہ بولین ہے تو یہ جو اس کا ٹائٹل ہے اس میتھڈ کا وہ اب آپ کو سمجھ آ گیا آگے چلے تو اب دیکھیے سب سے پہلے اگر آپ واپس گرامر میں آئیں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو نظر میں رکھیں کہ ہم ایس نیکسٹ ٹوکن کال کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ واپس اس گرامر میں آئیں تو دیکھیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو پہلے دو رولس ہیں ان میں کیا ہے پلس ہے مائنس ہے اور ایپسلون ہے ایکچولی ایپسلون کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں یعنی کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تو اصل چیز ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ جو ان پٹ میں اگر ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں میچنگ کرتے ہوئے تو اب ہمیں یا پلس نظر آنا چاہیے یا مائنس نظر آنا چاہیے ان پٹ میں اور یہ ہم کہاں سے لیں گے اگر واپس آپ ادھر آئیں اور اس اسٹیٹمنٹ پہ آئیں تو دیکھیے ایس جو ہے وہ ہمارے اسکینر یا لیکسیکل اینالائزر کا ایک پوائنٹر ہے یہ وہ فلیکس لیکس والی بات ہے اس کا جو نیکسٹ ٹوکن میتھڈ ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ذرا ان پٹ میں اس وقت کیا ہے تو وہ آپ کو ٹوکن دے دے گا اور وہ ٹوکن بھی مجھے مل جائے گا اور اس کی کیٹیگری جو ہے یا اس کی جو ٹائپ ہے وہ میں نے یہ انٹ آپ میں سیو کی ہے اور پھر دیکھیے کہ امیڈیٹلی میں ایک لارج اف اسٹیٹمنٹ میں چلا جاتا ہوں یہ نہیں کہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے اس اف میں یہ دیکھیے کرلی بریس کے بعد جو بقیہ ساری چیزیں ہیں ان کو میں نے انڈینٹ کیا ہے اور سب سے پہلی جو چیز میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں تک پہنچا اور میں نے ٹوکن کرنٹ کو دیکھا اور وہ پلس یا مائنس نکلا تو اس کا مطلب ہے کہ گرامر رول جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اس کی جو پہلی چیز ہے پلس یا مائنس وہ تو کر گیا میچ اب اس بنا پہ چلے یہاں تک تو ہو گیا تو مجھے اب آگے چلنا ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایس ایڈوانس جو کال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں ٹوک اپنے جو لیکسیکل اینالائزر ہے اس کو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آگے ہو جاؤ اپنے آپ کو اگلے ٹوکن پہ رکھ لو گرامر کو کور کرنا میرا کام ہے اسکینر کا کام ہے کہ ان پٹ جو ہے وہ وہ پہ آگے موو کر جائے اب جب اسکینر جو ہے اس کو ہم نے کہہ کے کہ بھائی اپنا پوائنٹر جو آگے موو کر دو تو اب گرامر رول کہہ رہا ہے کہ نیکسٹ ان پٹ جو ہے وہ ٹرم کو میچ کرنی چاہیے تو دیکھیے یہاں پہ اب میں یہ جو ٹرم آبجیکٹ ہے یہ ایک اور بنواتا ہوں اچھا اب یہ چیز نوٹ کیجئے کہ یہ آبجیکٹس ان میتھڈ میں ان میتھڈ جو پچھلا بھی آپ نے ای از پرزینٹ دیکھا تھا ایکسپریشن از پرزینٹ اور ای e پرائم جو ہے ان کے یہ لوکل آبجیکٹس ہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی گلوبل سنگل ایک آبجیکٹ ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بار بار نیو کے ذریعے یہ نیا ٹرم آبجیکٹ بنواتا ہوں تو یہاں پہ بھی وہی ہوا کہ میری ایکسپیکٹیشن چونکہ اب یہ ہے کہ ان پٹ جو ہے اگر مجھے پلس یا مائنس ملا تو پھر وہ ٹرم کو میچ کر سکتی ہے تو میں نے ٹرم آبجیکٹ بنوایا اور یہ جو میچنگ کی ذمہ داری ہے وہ اس آبجیکٹ کو میں دوں گا اور کس طرح یہ اس آبجیکٹ کا پھر وہی پرزینٹ میتھڈ میں نے کال کیا اور چونکہ ٹرم جو ہے وہ ایپسلون رول اس کے لیے نہیں ہے تو اگر تو مجھے یہاں پہ ٹرم نہیں ملتی اسی سٹیج پہ تو دیکھیے یہاں پہ میں ایک سنٹیکس ایرر رپورٹ کرتا ہوں تو اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جو کمپائلر ہے اس کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ایرر کیا ہے اور کہاں ہے کیونکہ دیکھیے جہاں تک اسکینر کا تعلق ہے اس کو پرسائسلی پتا ہے کہ وہ ان پٹ میں اس وقت کہاں پہ موجود ہے کتنے ٹوکنز وہ کنزیوم کر چکا ہے یا آپ کو دے چکا ہے نیکسٹ ٹوکن کال کی بنا پہ اور ایڈوانس جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ ان پٹ پوائنٹر کہاں پہ ہے دوسرا یہ کہ ہم چونکہ گرامر رول میں موجود ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اس وقت ای e پرائم والے رول میں تھے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمیں ٹرم ملے گی یعنی کہ ان پٹ جو ہے وہ گرامر رول میں یہ جو ٹرم ہے اس کو میچ کرے گی لیکن اگر او پی ٹو آبجیکٹ جو کہ ٹرم کلاس کا آبجیکٹ ہے اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تو میں سنٹیکس ایرر رپورٹ کرتا ہوں تو جو شروع میں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ لیکسیکل اینالائزر اور پارسر یہ جتنی سٹیجز ہیں یہ ایز اے سائڈ ایکٹیویٹی کہہ لیں یا لحاظ سے دیکھا جائے مین اسٹریم بھی کہ ان کا یہ بھی کام ہے کہ اگر کوئی ایرر کنڈیشن نظر آئے تو وہ اس کو رپورٹ کرے اور اس طرح کہ وہ ذرا پرسائز رپورٹنگ ہو کہ بھائی مجھے بتاؤ ایرر کیا تھا اور کہاں تھا اور اس کیس میں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ موجود ہیں اب یہاں پہ میں نے ٹھیک ہے یہ سنٹیکس ایرر روٹین جو ہے یہ نہیں بتائی لیکن آپ جو کمپائلر ایررز جو آپ کے سامنے آتے ہیں جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کمپائلر نے جو مجھے صحیح طریقے سے بتایا کہ میرا سنٹیکس ایرر کیا تھا اور کہاں تھا یا اس کے ایرر کے ہونے کی وجہ کیا تھی نیکسٹ اب یہاں پہ یہ کہ اگر ٹرم جو ہے اس نے اپنی کاروائی کر لی تو اس کے بعد جو میں ٹری نوٹ جو یہ اب بنے گا جو ٹرم بنائے گی اس کو میں یہاں پہ لے رہا ہوں البتہ یہ جو اسٹیٹمنٹ کہ میں نے ایک ٹری نوڈ میں جو او پی ٹو جو کہ یہ ٹرم ہے اس نے جو فی الحال اے ایس ٹی کا حصہ بنایا اس کو سیو کر کے اور پھر ایک اور ٹری آبجیکٹ جو بنوا رہا ہوں لیکن دیکھیے اس کو میں سیو کس میں کر رہا ہوں یہ وہ جو ایک گلوبل ٹری ہمارا ایٹریبیوٹ ہے کلاس کا سپر کلاس کا جو کہ ایونچلی ایک سنگل ہوگا پوائنٹر جس میں ہم اوور آل ٹری کو سیو کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیے کاروائی کیا ہو رہی ہے یہ ڈیٹیل میں اب آپ پہ تھوڑی سی چھوڑوں گا کہ آپ جب اس چیز کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو اس کو آپ ٹریس کر کے دیکھ لیں گے کہ یہاں یہ کاروائی کیا ہو رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹری نوڈ ہے اس میں میں نے کیا کیا ہے یا اس کنسٹرکٹر میں کہ جو کرنٹ آپریٹر ہے یہ او پی جو پہلے اس کی آرگومنٹ ہے اس میں ہے پلس یا مائنس اس کے بعد میں نے ایکسپریشن سو فار جو ہے یہ ایکچولی ایک ٹری ہی ہے جو کہ آپ دیکھیں گے بعد میں اس میں ہم اے ایس ٹی کا ایک حصہ سیو کرتے ہیں اور ٹی ٹو تو اگر آپ ذہن میں اس خاکے کو بنائیں کہ ایکچولی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک آپریٹر نوڈ بنا رہے ہیں جس میں روٹ میں جو ہے ہم آپریٹر کو رکھیں گے اور لیفٹ اور رائٹ پہ اس کا جو دو ٹری سب ٹریز ہیں کیونکہ بائنری آپریٹر کا معاملہ ہے پلس اور مائنس تو اس کو لیفٹ اور رائٹ چائلڈ یا لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز درکار ہوں گے وہ یہ دونوں جو ہیں میں ایکسپریشن سو فار اور ٹی ٹو کے ذریعے یہاں بھجوا رہا ہوں اور یہاں پہ اب چونکہ میں نے اس گلوبل ٹری ویریبل میں یہ چیز سیو کر لی ہے تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اے ایس ٹی جو اسٹرکچر ہے وہ کیسے بن رہا ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کرتے چلیں کہ جتنے یہ ٹری نوڈز میں بنوا رہا ہوں اور ان کو پھر اس طرح جوڑتا جا رہا ہوں آپریٹر نوڈ سے اس میں کوئی گرامر سمبل یا یہ جو میرے گرامر کے نان ٹرمینلس ہیں وہ کوئی ریکارڈ نہیں ہو رہے کیونکہ میں اے ایس ٹی بنا رہا ہوں میں پارس ٹری نہیں بنا رہا پارس ٹری امپلسٹلی یہاں پہ ایکچولی بن رہا ہے اور میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا کہ وہ بھی آپ کیسے ان اے وے ہاتھ سے یا اگر آپ چاہیں تو پروگرامیٹکلی بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو یہ tree A S tree related جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر ذرا نظر رکھیے کہ وہ ہم لگے ہاتھوں کیا کر رہے ہیں اچھا یہ فنکشن ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ جو گرامر رول ہے اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پلس یا مائنس کے بعد ٹرم تھی اور اس کے بعد ای e پرائم دوبارہ ہے وہ رائٹ right ریکرجن ہے تو اب یہاں پہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ریکرجن کبھی دیکھی تھی اور آپ کو ہمیشہ یہ کھٹکا سا لگتا ہوتا تھا کہ یہ ریکرجن چیز کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریکرجن کرتے کیسے ہیں اور کب کرتے ہیں یعنی کہ وہ کون سی صورت حال ہے یا کون سی ایسی سچویشن ہے جس میں ریکرجن آ جاتی ہے تو وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اب آ گئی کہ دیکھیے میں نے ای پرائم آبجیکٹ بنوایا اور اور اس کے بعد یہ او پی تھری جو ہے اس کے اندر میں گیا تو او پی تھری کے اس پرزینٹ کو میں نے کال کیا اور اس سے پھر میں نے ٹری لیا لیکن ذرا واپس آئیے یہ او پی تھری جو ہے یہ کس ٹائپ کا آبجیکٹ ہے ای e پرائم اور اگر میں واپس آپ کو اس پہلی سلائڈ پہ لے جاؤں اس کے شروع میں دیکھیے کہ یہ جو اس پرزینٹ میتھڈ ہے یہ کس کا ہے یہ ای پرائم کلاس کا ہی ہے تو اگر میں واپس ادھر آؤں تو یہاں پہ میں ای پرائم کلاس کا ایک آبجیکٹ بنوا رہا ہوں اور پھر اسی کے ہی پرزینٹ میتھڈ کو میں کال کر رہا ہوں جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں سے وہ ریکرسو جو لفظ ہے ریکرسو ڈسینٹ یعنی کہ ایک تو ٹری پہ ہم ڈسینٹ کر رہے ہیں اور ریکرسولی تو اب دیکھیے کہ وہ ریکرجن جو ہے وہ کس بنا پہ آئی کہ میں نے او پی تھری از کو کال کیا اور وہاں پہ ٹری جو ہے جو اگر ای e پرائم مجھے ملا کیونکہ یاد رہے ای e پرائم کا جو تیسرا ایک رول تھا وہ ایپسلون تھا وہ اگر ایپسلون رول اپلائی ہوتا ہے تو پھر ای e پرائم جو ہے وہ کوئی ان پٹ کنزیوم نہیں کرے گا وہ سمپلی ریٹرن کر جائے گا اور ہم چونکہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ اب یہ سوچیں کہ اگر فرض کر میں واپس آپ کو لے کے آتا ہوں کہ یہاں پہ او پی پلس اور مائنس کی بنا پہ جو پہلے دو رولس تھے گرامر کے یہ expression prime can be rewritten as plus term اور ایکسپریشن ایکسپریشن پرائم پرائم یا مائنس ٹرم اور اور پھر تیسرا تھا ایپسلون تو یہ جو ساری ایف اسٹیٹمنٹ ہے اس نے پہلے دو کو تو ہینڈل کر لیا ایپسلون کو ہم نے کیسے ہینڈل کیا تو وہ اب آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گی کہ ای e پرائم اگر پرزینٹ ہے اس کے ہم آبجیکٹ کے اس پرزینٹ کو کال کرتے ہیں اور ریٹرن ٹرو کرتے ہیں اور اس پہ دیکھیے کہ یہ کرلی بریس جو ہے یہ اب اف اسٹیٹمنٹ کو کر رہی ہے اور اگر ہم اف اسٹیٹمنٹ میں پلس اور مائنس ہمیں نہیں ملتا تو ایکچولی وہاں پہ وہ فالس ریٹرن ہو جاتی ہے اور اگر ہمیں بالکل کچھ نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہے کہ ایپسلون رول اپلائی ہوا ان ایونٹ یہاں پہ اگر ہمیں پلس اور مائنس نہیں ملتا تو ہم یہاں سے ریٹرن فالس کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر یہی کاروائی جو ہے اب جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہم ٹرم اور پھر یہ ٹرم پرائم اس کے جو گرامر رولس ہیں اور ایونچلی جو فیکٹر ہے اس کے لیے ہم کریں گے تو لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجئے اب یہ جو پیٹرن ہے یہ اب آپ کو ریپیٹ ہوتا نظر آئے گا کہ جو ٹرم رول نمبر سکس ہے اس کا جو از پرزینٹ میتھڈ ہے اس میں کیا ہوگا کہ ہم فیکٹر کو کال کریں گے اور اس کے بعد ٹرم پرائم کو کال کریں گے اور اگر یہ دونوں سکسیسفل ہوئے تو ہم ریٹرن ٹرو کر دیں گے ورنہ ریٹرن فالس اور اسی طرح rule number seven rule number eight اور رول نمبر نائن جو ہیں یہ تمام ٹرم پرائم کے ہیں اور اس کیس میں اب آپ جانچ کے ہوں گے کہ کیا ہوگا کہ ہم سب سے پہلے یہ ملٹیپیکیشن یا ڈویژن ٹوکن جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ اگر یہ موجود ہے تو ٹھیک اور اگر ہیں تو پھر ہم فیکٹر اور ٹرم پرائم ریکرسولی بلکہ اگر آپ یہ گرامر دیکھیں تو آپ کو ریکرشن اب صاف نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ٹرم پرائم جو ہے اس کے رائٹ ہینڈ سائڈ میں جو رائٹ موسٹ جو اینٹی ہے وہ ٹرم پرائم ہی ہے یہاں سے وہ ریکرجن آئے گی یہ میں نے اس گرامر رولز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی کاروائی بھی اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ کیا ہوگی اور میں اب جلدی سے یہ کور کر لیتا ہوں کہ ٹرم کے اس پرزینٹ میتھڈ میں آئے اس نے سب سے پہلے ایک فیکٹر آبجیکٹ بنوایا اس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو کال کیا اگر تو وہ پرزینٹ ہے فائن ادروائز یہیں سے میں ریٹرن فالس کر دیتا ہوں کیونکہ ان پٹ جو ہے اس نے اس گرامر رول کو میچ نہیں کیا اور یہیں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہوا اس کے بعد جو ٹری یہ والی فیکٹر جو آبجیکٹ میں نے بنوایا تھا اس نے جو ٹری بنایا تھا وہ میں لے کے وہ ٹری پرائم کو میں دیتا ہوں کہ اس کو لے کے تو مجھے ایک لارجر ٹری دے دو اور یہ آبجیکٹ میں اس میں ایکچولی میں اسٹور کروا لیتا ہوں اور اس کے بعد ٹرم پرائم جو ہے اس کے اس پرزنٹ کو میں کال کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے کرنٹ ان پٹ جو ہے ٹی پرائم کے ساتھ میچ ہو گئی تو مجھے یہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ملے گی یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ ٹرو ہوگی اور اب اگر آپ اس پچھلی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں کہ جو کرنٹ ٹری تھا جو میں نے او پی ون سے میں نے لیا تھا وہ میں نے ٹی پرائم آبجیکٹ کے کنسٹرکٹر کو دیا تھا اور اس سے اب مجھے جو ٹری واپس حاصل ہوگا وہ امید ہے کہ اگر ان پٹ میچ کر گی اور جس کی بنا پہ ایکچولی یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہوگی تو پھر میں وہ لارجر ٹری جو ہے وہ اب اس گلوبل ٹری یا جو اس کلاس کے گلوبل ایٹریبیوٹ میں میں اس کو بچا لوں گا یا سیو کر لوں گا اور ایونچلی یہ جو ہے میتھڈ یہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے اس میتھڈ کو دیکھیے اور شروع میں جو ایکسپریشن میتھڈ تھا اس کو دیکھیے تو یہ ایگزیکٹلی exactly ایک جیسے ہیں پیٹرن وہی ہے کہ جو گرامر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ نان ٹرمینلز ہیں ان کے ہم آبجیکٹس بنواتے ہیں اس کیس میں فیکٹر اور ٹری پرائم اور ان دونوں آبجیکٹس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو ہم کال کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں ایک لحاظ سے وہ ریکرسو ڈسینٹ موڈ میں لے جا رہی ہے کہ کس طرح ہم گرامر میں ڈسینٹ کرتے جا رہے ہیں یا ایک لحاظ سے ٹری میں ہم ڈسینٹ کر رہے ہیں اب بکیا کاروائی بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا تیزی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ٹی پرائم کا اس اس پرزینٹ میتھڈ نے بھی بالکل ویسے جیسے ای e پرائم میں تھا کہ سب سے پہلے اسکینر سے پوچھتا ہے کہ مجھے ذرا ٹوکن تو دو جو کرنٹ ہے جو ٹوکن اس کو ملا اس کو یہ امیڈیٹلی چیک کرتا ہے کہ وہ کہیں ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن سمبل تو نہیں ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ ہے تو پھر میں اس لارجر اف اسٹیٹمنٹ کی باڈی میں جاتا ہوں اگین بالکل ویسے ہی جیسے کہ ای e پرائم کا کیس تھا وہاں پہ ٹھیک ہے ہم ایڈ اور سبٹریکٹ جو سمبلس تھے ان کو ہم لے کے اس اف اسٹیٹمنٹ میں آئے تھے یہاں پہ سمپلی ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن فوری طور پہ میں نے اسکینر کو کہا کہ بھئی پوائنٹر جو ہے آگے موو کر دو یہاں تک ان پٹ جو ہے وہ میچ کر چکا ہوں تو اب آگے چلیے آگے جو ٹی پرائم ہے اس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پلس یا مائنس کے بعد فیکٹر ہے اب میں نے یہاں پہ فیکٹر کا ایک آبجیکٹ بنوایا جس کو میں نے اسکینر کا پوائنٹر بھیج دیا اور اس فیکٹر کو میں نے لے کے اس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو کال کیا اور اگر جو کرنٹ ان پٹ ہے وہ فیکٹر کو میچ کرتی ہے اب فیکٹر بعد میں اپنی کاروائی کرے گا لیکن یہاں پہ ہم سمپلی اسیوم کر رہے ہیں کہ اگر جو بھی ان پٹ ہے وہ فیکٹر کو میچ کرتی ہے یا ان پٹ کا جو حصہ سامنے ہمارے ہے اگر وہ میچ کر گیا تو پھر ٹھیک ہے ورنہ ہم یہاں دوبارہ پھر سینٹیکس ایرر رپورٹ کریں گے کہ بھائی جو ان پٹ ہے وہاں پہ تم نے پلس اور یا ملٹیپیکیشن اور ڈویژن سمبل تو ڈال دیا تھا کیونکہ دیکھیے وہ اسٹیٹمنٹ جو اوپر ہے وہ ہمیں یہاں تک اس بنا پہ لے کے آئے گی کہ ہمیں ان پٹ میں ملٹیپیکیشن اور ڈویژن سمبل ملا تھا اب یہاں پہ جب پہنچے تو ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن ملنے کے بعد پھر جو کچھ تھا وہ فیکٹر میچ نہیں کر پایا اب اگر وہ نہیں میچ کرتا اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ میں ایرر ہے اور اس بنا پہ کہ یہ ایرر ٹی پرائم میں یہاں پہ ہو رہا ہے آپ کے پارسل کو اب ایگزیکٹلی exactly پتا ہے کہ ایرر کہاں پہ ہے اور کیوں ہے اور آپ اگر سوچیں یہاں پہ کہ یہ سنٹیکس ایرر میں میں کوئی اسٹیٹمنٹ پہ یا کسی فائل میں میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایرر کیا ہے اور کیسا ہے تو میرے خیال میں اب آپ کافی انٹیلیجنٹ رپورٹنگ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایرر جو ہے وہ ان پٹ میں میں یہاں پہ موجود تھا اور پلس اور ملٹیپیکیشن اور ڈویژن کے بعد جو بھی چیز تھی وہ جو ہے وہ فیکٹر یا گرامر جو ہے اس کو میچ نہیں کر رہی تو اب اس کو جا کے ٹھیک کرو تو یہ چیز میں نے ایرر کے سلسلے میں ذکر تو نہیں کی لیکن یہ آپ کی ہمیشہ ایکسپیکٹیشن بھی رہی ہے اور اچھے کمپائلرس کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ سنٹیکس ایرر رپورٹ کریں تو وہ کافی میننگ فل ہو اور یہ اب میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی پروگرامنگ میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ جب بھی آپ ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کریں اس میں کوئی ایرر کنڈیشن آپ کو پتہ چلے تو آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایرر رپورٹنگ جو ہے ایک تو ایکوریٹ ہو ڈسکرپٹو ہو کہ جو یوزر ہے آپ کی اپلیکیشن کا اس کو ذرا پتا تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے اور کیوں ہوا ہے بلکہ سو مچ سو کہ آپ اگر یہ تجویز کر سکیں کہ یہ ایرر جو ہے یہ کیسے اوائڈ یا اس کو نکالا جا سکتا ہے تو وہ بھی کہہ دیں تاکہ جو یوزر ہے اس کو مکمل پتا چل جائے کہ اچھا بھائی ایرر میں نے یہ میرے سے میرے سے یہ غلطی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ غلطی ہوئی اور میں یہ غلطی جو ہے اس کو کیسے ٹھیک کروں ایسے ایررز خاص طور پہ اگر آپ وہ کنفیگریشن ایررز کئی ایپلیکیشن جس میں آپ کو نا کنفیگریشن کرنی پڑتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم میں جا کے یہ فلانی فائل بناؤ فلانی فائل کے اندر یہ چیز ڈالو تو ایسی ایپلیکیشن کے لیے میرے خیال میں خاص طور پہ یہ چیز میں ہائی لائٹ کروں گا کہ وہ جب اس طرح جیسے یہ کمپائلر ہے اس کو جب ایرر کا پتا چلے تو وہ بتا دے کہ بھائی فلانی فائل کے اندر میں ڈھونڈ رہا تھا فلانی اسٹیٹمنٹ مجھے نہیں ملی اب جاؤ اس فائل میں اور اس میں جا کے یہ چیز ڈالو تو یہ بات میں سرسری طور پہ ایکچولی نہیں کر رہا یہ جو ایرر رپورٹنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے ہم نے اپنے کمپائلر ڈیزائن میں رکھی ہے ڈائگرامیٹکلی بھی میں نے یہ چیز شو کی تھی یاد ہے جب میں نے کمپائلر کے حصے آپ کو بتائے تھے تو اب یہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے کہ وہ جو تجویز تھی کہ ہمارے جو ماڈیولس ہیں جو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ میں جب ایرر رپورٹنگ ہوگی تو وہ کیسے ہوگی اور یہ جو اب آپ کو دو اسٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اب ہم وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو آگے چلیے یہاں پہ اب وہی بات کہ جو ٹری ہے فی الحال بنا ہوا وہ میں یہ جو فیکٹر نے بنایا ہے اس کو میں لے کے اور ایک نیا ٹری نوٹ بناتا ہوں کیونکہ دیکھیے میرے پاس پھر ایک آپریٹر آ گیا ہے اور یہ آپریٹر جو ہے یہ ملٹیپیکیشن اور ڈویژن ہے اور یہاں پہ اب میں اگر اس کو اس طرح دیکھوں کہ یہ آپریٹر بھی ایک بائنری آپریٹر ہے تو اگر میں نے ایک ایس ٹی نوٹ بنانا ہے تو اس میں آپریٹر کا ایک نوٹ بناؤں گا روٹ نوٹ کہہ لیں اس کو اور اس کے لیفٹ اور رائٹ جو سب ٹریز ہیں وہ پھر میں رکھوں گا کیونکہ یہ بائنری آپریٹر ہے یہاں پہ میں نے وہ ٹری نوٹ بنوایا آپریٹر دیا اس کو لیفٹ اور رائٹ ٹریز میں نے دیے ایکسپریشن سو فار جو ابھی تک اے ایس ٹی میرا بنا ہے جس میں وہ جتنا میں نے ایکسپریشن ابھی تک پارس کیا ہے اس کا ٹری بن چکا ہے اور یہ جو فیکٹر سے مجھے نیا ٹری ملا ہے وہ ٹی ٹو میں وہ اب میں اس نئے ٹری نوڈ میں ڈال رہا ہوں اور اس کو میں یہ ٹری میں سیو کر رہا ہوں بکیا اس فنکشن کا حصہ کہ میں O O P P three three سے T T prime prime object object بنوا رہا ہوں یا جو ہے میں رکھ رہا ہوں اس کو میں نے ٹری بھیجا اور بکیا وہی کاروائی کہ میں نے او پی تھری جو ہے اس کو کال کیا یا میں اگر اس واپس اس کو ہائی لائٹ کروں او پی تھری کو میں نے کال کیا اس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو اگر تو وہ مجھے ملا تو پھر میں اس او پی تھری آبجیکٹ سے جو اس نے اے ایس ٹی بنایا ہے سو so فار وہ میں لے لیتا ہوں اور اس کو اپنے یہ گلوبل ٹری میں سیو کرتا ہوں اور ریٹرن ٹرو اب آخری چیز جو رہ گئی ہے وہ یہ فیکٹر کے گرامر رولس ہیں رول نمبر ٹین الیون اور ٹویلو اور اس میں دیکھیے کہ پہلے دو جو ہیں وہ اصل میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سمپلی ٹرمینلس ہیں نمبر جس کی بنا پہ میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے اور آئی ڈی یہ سمپل ٹرمینلس ہیں جو کہ ہمیں ٹوکنس کی فارم میں ملیں گے لیکن یہ جو آخری رول ہے اس پہ ذرا نظر کیجیے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ factor can be rewritten as open اور پھر ذرا اندر دیکھیے کیا ہے ای ایکس پی آر اور کلوز پرنتھسیز اب یہ جو ای ایکس پی آر یہ وہ شروع والا رول نمبر ٹو جو ہے یہ وہ ہے تو اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے اب اور آپ یہ دیکھیں گے تو ہم E X P R object کو پھر سے کال کریں گے اور یہاں پہ اب وہ ریکرسو کال آ گئی اس تین رولز کو لے کے اب ہم اس کو بنائیں گے تو وہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگین یہ فیکٹر کلاس کا میتھڈ از پرزینٹ ہے کیونکہ اب ہم فیکٹر کو کر رہے ہیں اور وہ تینوں گرامر رولز جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کور کریں گے اور سب سے پہلے کہ میں جو میرا لیکسیکل اینالائزر ہے اسکینر ہے اس سے میں ٹوکن مانگتا ہوں اور اب دیکھیے میں نے ٹوکن کو کس طرح چیک کیا کہ اگر جو ٹوکن مجھے ملا وہ یا آئی ڈی ہے آئیڈینٹیفائر ہے یا نم ہے یاد رہے یہ وہ جو ڈیفائن اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے ذریعے میں یہ کر رہا ہوں یہ actual C plus plus code ہے اب تو اگر تو مجھے آپریٹر جو یا اس میں میں اگر آپ کی بجائے ٹوکن کہہ دیتا تو شاید یہ زیادہ مناسب لوکل ویریبل نیمنگ کنوینشن ہوتی کہ یہاں پہ اصل میں میں آپریٹر تو نہیں ڈھونڈ رہا یہاں پہ میں ایک سنگل ٹوکن ایکسپیکٹ کر رہا ہوں لیکن خیر یہ لوکل ویریبل ہے یہ جو کاروائی ہے یہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں لوکل ویریبل نیمنگ کے حوالے سے میں نے کرنٹ جو ٹوکن ہے اس کو لیا چیک کیا کہ کہیں وہ آئیڈینٹیفائر یا نام تو نہیں ہے اگر تو وہ ہے تو پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ٹری نوٹ بنواتا ہوں لیکن اس میں آپ دیکھیے صرف دو پرائمرز ہیں یہ اس کا ایک دوسرا کنسٹرکٹر ہے جس میں میں سمپلی جو آپریٹر جو اس کا روٹ نوٹ بنے گا اس میں میں آئی ڈی یا نم صرف رکھوں گا اور دوسرا جو اس کا چائلڈ سنگل چائلڈ ہے یاد رہے ہم بائنری ٹری نہیں بنا رہے ہیں ہم ایس ٹی بنا رہے ہیں اس میں بائنری نوڈز اگر آپ آپریٹر پلس اور مائنس یا ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہے تو وہ بائنری ہوں گے لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اے ایس ٹی میں سنگل چائلڈ اور ملٹیپل چائلڈ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ یاد ہے ہم نے جب ایلس والا معاملہ کیا تھا تو وہاں پہ زیادہ ایکچولی چلڈرن ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے کیا کیا کہ ٹری نوٹ جو ہے اس کے اندر میں ٹھیک ہے وہ آئی ڈی یا نم یہ جو ٹوکن کلاس ہے وہ تو میں بچا رہا ہوں لیکن ذرا لگے ہاتھوں دیکھیے کہ میں نے جو میرا اسکینر ہے اس سے میں نے اب کیا لیا ہے ایس ایرو ٹوکن ویلو یاد ہے ٹوکن جو تھا اس کو ہم نے کہا تھا پیئر ہوگا کہ ایک اس ٹوکن کی کلاس ہوگی کہ وہ آئی ڈی ہے نمبر ہے انٹرجر ہے آئیڈینٹیفائر ہے کی ورڈ ہے یا کیا ہے اور پھر اس کی ایکچوئل اسٹرنگ ویلو تو یہ جو ایس ایرو ٹوکن ویلو ہے یہ اب میں اسکینر سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ٹوکن تم نے ابھی ابھی میں نے تم سے جو نیکسٹ ٹوکن سے لیا ہے اس کی ذرا مجھے اسٹرنگ ویلو تو دو تو یہ جو اسٹرنگ ویلو ہے یہ اب میں ٹری نوڈ میں لگا لوں گا تو ہوگا یہ کہ چونکہ آئیڈینٹیفائر تو یاد ہے کئی ہو سکتے ہیں نمبرز بھی کئی ہو سکتے ہیں تو جو ایکچوئل نمبر یا ایکچوئل آئیڈینٹیفائر ہے وہ اب میں اپنے اے ایس ٹی میں یہاں پہ بچا رہا ہوں میں اس کی ویلو ایکچولی یہاں پہ اسٹور کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ اس اسٹیج پہ اے ایس ٹی میں یہ آئیڈینٹیفائر میں نے رکھا تھا فائنلی یہاں پہ میں نے اس کو ایڈوانس کیا تاکہ میں اگلے یعنی کہ یہ جو آئی ڈی اور نم ہے اس سے اسکپ کر کے اب آگے جو ہے اس کی جانب چلے جاؤں لیکن دیکھیے جہاں تک یہ گرامر رول کا تعلق تھا اس میں مجھے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یا آئی ڈی یا نم یا پہ وہ پرنتھسیز والا معاملہ لیکن چونکہ مجھے آئی ڈی اور نم ان دونوں میں سے ایک ملا ہے جس کی بنا پہ میں اس اسٹیٹمنٹ میں بیٹھا ہوں تو میں سمپلی یہاں پہ اسکینر کو کہوں گا کہ بھئی آگے چلے جاؤ لیکن جہاں تک فیکٹر کا تعلق ہے اس نے اپنی کاروائی مکمل کر لی اس اسٹیج پہ لیکن لگے ہاتھوں اس کی ایک آخری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم نے یہ جو آئی ڈی اور نام کو میچ کیا ہے اب جو پوائنٹر ہے ان پٹ پوائنٹر اس کو آگے موو کر لو اور پھر جو بعد میں جو بھی آئے جو بھی گرامر رول اپلائی ہوگا جو بھی نان ٹرمینل ہم یوز کریں گے بکیا کاروائی وہ کرے گا تو تم جو ہے یہاں پہ ریٹرن ٹرو کرو اور چلے جاؤ یعنی کہ یہ فنکشن جو ہے یہ ریٹرن کر دے گی لیکن ابھی تیسرا گرامر رول جو ہے وہ باقی ہے اس میں ہم نے کیا کیا کہ اگر جو ٹوکن مجھے اسکینر سے ملا وہ لیفٹ پرنتھسیز ہے یہ ایل پیرن جو ہے اس کا مطلب ہے یہ میں نے ایک نوٹیشن رکھی ہے اپنا ڈیفائن کانسٹنٹ بنایا ہے کہ اگر میرے پاس اوپننگ پرنتھسیز یا لیفٹ پرنتھسیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب وہ تیسرے رول میں آ چکا ہوں یا وہ لاگو ہو سکتا ہے تو میں نے یہ اف اسٹیٹمنٹ چلائی اف اسٹیٹمنٹ میں اگر لیفٹ پرنٹ مجھے ملی تو میں نے فورن اسکینر کو کہا کہ بھائی آگے ہو جاؤ اب جب وہ آگے ہوا تو اس کے بعد یاد ہے گرامر رول میں کیا ہے کہ وہاں پہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایک ایکسپریشن ملے گا اب دیکھیے یہاں پہ پورے کا پورا ایکسپریشن تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں اگر اس اس بنا پہ اگر ایک کیلکولیٹر فرض کرے بناؤں جس میں میں پرنتھسیز میں چیزیں ڈال سکتا ہوں تو وہ پرنتھسیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر میں جو ایکسپریشن جو ہے وہ کیسے میں اٹھا لیتا ہوں ان کو میں کیسے پارس یا ایویلویٹ کرتا ہوں تو وہ یہ کاروائی ہے اور یہ دیکھیں کس طرح ہم ریکرسلی اب کریں گے کہ ایکسپریشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے جو تمام ان پٹ یہ گرامر پارٹس کر سکتی ہے وہ تو ایک ایکسپریشن گرامر ہے اور ایکسپریشن گرامر کی بنا پہ جو ایکسپریشن اس کو دیا گیا ہے اس کیلکولیٹر کہہ لیں جو بھی اپلیکیشن ہے اس کے اندر یہ پلس مائنس ڈویژن اور ملٹیپیکیشن سے ایک لارج ایکسپریشن اور پرنتھس بھی اور اس کے وہ جو حصے ہیں وہ ایونچولی ایکسپریشن ٹوٹلی اگر میں روٹ پہ جاؤں تو گول جو ہے وہ ایکسپریشن میں ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میں ایکسپریشن سے ہی چلتا ہوں اور ٹری میں میں ڈسینڈ کرتا کرتا اگر میں یہ فیکٹر میں پہنچا تو پھر مجھے ایکسپریشن مل گیا یہاں سے پھر وہ ریکرجن شروع ہو گئی میں نے ایکسپریشن آبجیکٹ ایک اور بنوایا اس کا اسکینر جو پرزینٹ ہے وہ میں نے دیا اس کا پوائنٹر اور اس کے بعد پھر وہی کاروائی کہ اگر اس ایکسپریشن نے مجھے فالس ریٹرن کیا جس کا مطلب ہے کہ پرنتھس تو تھیں لیکن اس کے بعد جو ان پٹ آ رہی تھی وہ ایکسپریشن نہیں تھی اب وہ غلطی کیا تھی وہ ایٹ لیسٹ آپ یہ تو اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے ابھی ایرر کے بارے میں کہا تھا رپورٹ کر سکتے ہیں کہ بھی دیکھو اوپننگ پرنتھس کے بعد جو بھی تم نے مجھے ان پٹ میں دیا ہے وہ ایکسپریشن نہیں ہے تو یہ سینٹیکس ایرر جو اسٹیٹمنٹ ہے اب وہ یہ رپورٹ کرے گی اور یہ بھی بتائے گی کہ ایرر جو ہے وہ ان پٹ میں کہاں پہ پارسر یا کمپائلر یا جو بھی ایپلیکیشن ہے وہاں پہ موجود تھی اور وہاں پہ یہ ایرر کنڈیشن اس کو ملی اگر وہ ایرر کنڈیشن نہیں ہے تو پھر اب دیکھیے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ ٹوکن ہے اس کو میں نے اب ویریبل میں نہیں میں نے simply S next token call کر کے کہا کہ اگر ایکسپریشن میچ کر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے گرامر کہہ رہی ہے کہ رائٹ right پرنتھسیز یہ اسٹیٹمنٹ چیک کر رہی ہے کہ اگر تو وہ رائٹ right ہے تو فائن اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ سینٹیکس ایرر اب یہاں پہ آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جو ایرر رپورٹنگ ہے وہ کیا کہے گی کہ بھائی ایکسپریشن تو مل گیا تھا لیکن کلوزنگ پرنتسیز نہیں ملی یعنی کہ کوئی مسنگ پرنتسیز ہے یا maybe mismatch parentheses کا ہو گیا نمبر آف اوپننگ اور نمبر آف کلوزنگ جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہی یا مے بی رائٹ ہے ہی نہیں گرامر کے رول کے مطابق اگر ان پٹ اسٹرنگ جو ہے وہ اس گرامر سے میچ کرنا ہے تو اس اسٹیج پہ یہ فنکشن آپ دیکھیے کہہ رہی ہے کہ مجھے رائٹ پرنتھسیز ملنی چاہیے اگر نہیں ملی تو ایرر ہے اگر مل گئی تو میں اب ایڈوانس کر کے جو سو فار فیکٹر جو ٹری بناتا ہے اس کو میں یہ جو ایکسپریشن سے لے کے اس میں سیو کر لیتا ہوں اور ریٹرن ٹرو ادروائز میں ریٹرن فالس تو یہ اب وہ آخری میتھڈ تھا ہمارے فیکٹر کلاس کا جو کہ اب ہم نے کور کر لیا ہے اور اس بنا پہ اب دیکھیے تمام گرامر رولس جو ہیں وہ اپلائی ہو گئے اب ان کلاسز کی بنا پہ اور ان میتھڈز کی بنا پہ اب ہم ایک ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں اگر چاہیں یا کسی لارجر ایپلیکیشن کا حصہ بنا سکتے ہیں ایک ایسا ٹول یا ایک ایسا ماڈیول جو کہ اس گرامر کی بنا پہ اگر ان پٹ پارسنگ کرنی ہے اور اس کو لے کے maybe A S T بنانا ہے تو وہ یہ کاروائی ہو سکتی ہے اور یہ دیکھیے کہ اس میں میں نے کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں بتائی کہ جو ایکسپریشن ہے اس میں صرف آٹھ ٹرمز ہوں تو یہ پارس کرے گا یا دس ہوں اب آٹھ ہوں آٹھ ہزار ہوں آٹھ ملین ہوں ایز لانگ ایز وہ جو ایکسپریشن ہے وہ ان گرامر رولس کو سیٹسفائی کرتا ہے تو میرا یہ چھوٹا سا پارسر جو ہے وہ اس کو پارس کر لے گا اور اس کا اے ایس ٹی بنائے گا میں نے یہ کیا کہ اسی چیز کو لے کے ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن بنائی جو کہ ایک کیلکولیٹر کا حصہ ہے اور اس کو میں نے چلانے کے لحاظ سے چلا تو لیا لیکن میں نے یہ کرنا چاہا کہ اے ایس ٹی تو میرا بن رہا ہے لیکن یہ جو گرامر رولز کی ایپلیکیشن ہے یہ کیسے کیسے اپلائی ہوتے ہیں یا اس طرح کہ وہ پارسٹری جو ہے وہ کیسا بن رہا ہے یا اس کے بننے کی جو ایکچوئل اسٹیپس ہیں وہ کیا ہیں ذرا وہ تو میں دیکھوں اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس کیس میں ریکرسو ڈسینٹ میں یہ جو ریکرجن ہے یہ آلموسٹ نیچرل سی ہے اور وہ نیچرل اس طرح کہ گرامر رول میں ہی ریکرجن موجود ہے بلکہ یاد ہے کہ یہ گرامر جو تھی یہ پہلے لیفٹ ریکرسو تھی اور چونکہ ہم نے ریکرسو ڈسینٹ یا پروڈکٹیو پارسنگ کرنی تھی تو ہم نے اس کو ریموو کیا تھا لیکن ریموو کرنے کی بنا پہ ریکرجن ایکچولی ختم نہیں ہوئی تھی گرامر میں وہ لیفٹ سے رائٹ right ریکرجن بن گئی تھی اور اب چونکہ ہم ہر نان ٹرمینل کے لیے کلاس بنا رہے ہیں یا مے بی آپ اگر چاہیں تو میتھڈ بنا لیں جیسے بھی آپ کریں یہ ریکرجن موجود ہے اور اس ریکرجن کی بنا پہ ہم جو پارسنگ کرتے ہیں وہ ٹری کو ٹاپ ڈاؤن جو بورڈ ہے اس میں ہم ٹریورس کر رہے ہیں اس کا اے ایس ٹی تو ہم نے بنایا لیکن پارٹس ٹری بھی امپلسٹلی جیسے کہ میں نے ارض کیا وہ بن رہا ہے اس کیس میں میں نے کیا یہ کہ جتنے میرے یہ جو پرزینٹ میتھڈس ہیں جو آپ کو ابھی میں نے دکھائے ہیں ان کی باڈیز میں میں نے ہر میتھڈ کے انٹری پہ یعنی کہ پہلی سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ ڈال دی کہ میں اب اس میتھڈ میں آ گیا ہوں یعنی کہ جیسے وہ اس میں انٹر میسج میں نے پرنٹ کیا enter E prime is present یا انٹر فیکٹر از پرزینٹ اور اسی طرح جب بھی میں ان کسی میتھڈ میں سے نکلتا ہوں ریٹرن کی بنا پہ اور آپ کو یاد ہوگا جب میں نے یہ میتھڈ دکھائے تھے ایک سنگل ریٹرن نہیں وہاں پہ کئی پوائنٹس ہیں جس پہ ہم ریٹرن کر رہے تھے ایرر کنڈیشن کی بنا پہ یا کسی چیز کے نہ ہونے کی بنا پہ تو میں نے یہ کیا کہ اینٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پہ میں نے میسجز ڈال دیے کہ اب میں اس میتھڈ میں آیا ہوں اینٹری پہ اور ایگزٹ پہ یا ریٹرن پہ اس میتھڈ سے میں باہر نکل گیا میں نے پھر ایک ایپلیکیشن بنائی جو کہ اس گرامر کے ایکسپریشن آبجیکٹ کو پہلے سب سے بناتی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں گول کلاس بھی بنائی تھی میں گول کا ایک آبجیکٹ بنا کے اس کے اس پرزینٹ میتھڈ کو کال کرتا ہوں جو کہ ایونچولی ایکسپریشن کے اس پرزینٹ کو اور یہاں سے پھر یہ ساری مشینری جو ہے یہ چل پڑتی ہے کیونکہ یہ ہاتھ سے تو ہم اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ یہ ساری باتیں اب ہمیں ذہن نشین ہو چکی ہیں تو پھر کیا ہوا کہ ایکسپریشن کا اس پرزنٹ کال ہوا اس نے پھر بکیا نان ٹرمینلس کے میتھڈس کو کال کیا انہوں نے پھر آگے کال کیا اور یہ کال ٹری جو ہے ایک لحاظ سے اس کو میں نے پھر کیپچر کیا اب وہ بکیا سارا کوڈ تو میں فی الحال نہیں دکھا رہا آپ کو یہ موقع آپ کو اپنی ایک اسائنمنٹ میں ملے گا جس میں آپ یہ جو کوڈ ہے اس کی ایکسپینڈیڈ فارم بلکہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس میں کچھ انہینسمنٹس کریں تاکہ یہ ایک فل فلیج کیلکولیٹر کی صورت اختیار کر لیں یا ایسی کوئی اور ایپلیکیشن تو یہ جو کاروائی میں نے لفظی طور پہ بتائی ہے میں نے اپنے کوڈ میں ڈالی اور پھر اس سے جو ایک ایپلیکیشن بنی اس کو میں نے ایک ایکسپریشن دیا اور اس کی بنا پہ جو یہ جو کال ٹری کہہ لیں جو کہ ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ پارس ٹری ہی ہے وہ میرے سامنے آنا شروع ہو گیا جس کو میں نے کیپچر کیا تو آئیے اب میں آپ کو یہاں پہ وہ دکھاتا ہوں لیکن جیسے کہ میں نے ارض کیا آپ کو یہ موقع خود ملے گا جب آپ یہ ایپلیکیشن خود بنائیں گے یا انہینس کریں گے اور اس کو چلائیں گے تو آئیے لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ جو اسٹرکچر ہے آؤٹ پٹ کا یہ ذرا سا دکھا دوں کیونکہ اس سے آپ کو کافی پتا چلتا ہے کہ یہ جو ایپلیکیشن یا یہ جو پارسنگ ہے یہ اندرونی طور پہ ایکچولی کن کن سٹیجز پہ کیسے کیسے جا رہی ہے مثال جو ہے وہ ہے expression 2 plus four time six کی یہ ایک سمپل سا ایکسپریشن ہے جس میں تین ٹرمز ہیں اور دو آپریٹرس ہیں تو اب میں نے جب اپنی مشینری چلائی تو اس سے دیکھیے جو سب سے پہلے آؤٹ پٹ آئی وہ ہے ایکسپریشن از پرزینٹ یہ وہ انٹری اسٹیٹمنٹ ہے اور دیکھیے کس طرح میں نے شروع میں یہ دو ایروز ڈالے ہیں رائٹ right پوائنٹنگ کہ میں اب ایکسپریشن کے از پرزینٹ میں آ گیا ہوں کیونکہ ٹاپ لیول پہ دیکھا جائے گول کے بعد سب سے پہلے ایکسپریشن کا اس یا ایکسپریشن کو ہم پارس کرنے کی کوشش کریں گے یا ٹری جو ہے وہ اس میں ایکسپریشن نوڈ آئے گا اور یہاں پہ میں یہ دکھاتا چلوں کہ یہ جو کال اسٹرکچر ہے چونکہ انٹری ایگزٹ بنے گا تو میں اس کو یہ جو لارجسٹ سی میں نے لائن سی ڈرا کی ہے یہ ایک قسم کی پرنتھسیز ہوں گی جو کہ ان کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو انڈیکیٹ کرے گی تو یہ ایکسپریشن دیکھیے کہ ہم اس میں داخل تو ہو گئے لیکن ابھی فورن ایگزٹ نہیں ہوں گے بلکہ ہوگا کیا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اب کہ ہم ایکسپریشن سے امیڈیٹلی وہ ٹرم آبجیکٹ بناتے ہیں ٹرم کے پھر اس پرزینٹ کو کال کرتے ہیں اور اس کے اب انٹری جو اسٹیٹمنٹ ہے میسج نے یہ اسٹیٹمنٹ پرنٹ کی کہ اب میں ٹرم میں آ گیا ہوں اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سا اس کو انڈینٹ بھی کیا ہے تاکہ مجھے یہ جو کال ٹری ہے اس کا سب اسٹرکچر جو ہے وہ بھی نظر آئے یہاں سے ٹرم میں پہنچے ٹرم اگر آپ کو اس پرزنٹ یاد ہو اس نے سب سے پہلے فیکٹر کو کال کیا فیکٹر کو کال کرنے سے پہلے میں یہ دکھاتا چلوں کہ ٹرم جو ہے اس کی بھی اب انٹری ہو چکی ہے لیکن ایگزٹ ابھی باقی ہے تو یہ پرنتس جو ہے وہ اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے بعد میں ہم پہنچیں گے ایگزٹ پہ لیکن یہ کہ دیکھیے ٹرم کی بنا پہ جو بکیا پارسنگ ہے وہ کہاں کہاں جائے گی فیکٹر میں پہنچے فیکٹر جو ہے اس کا از پرزینٹ میتھڈ کال ہوا اور اب دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو فیکٹر جو ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کیا آئیڈینٹیفائر پرزینٹ ہے یا نمبر پرزینٹ ہے اور ان پٹ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان پٹ پوائنٹر جو ہے وہ ٹوکن کے حوالے سے ٹو پہ بیٹھا ہے تو یہاں پہ اب میں نے وہ ٹو کو پرنٹ بھی کیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو فیکٹر ہے اس کو میں نے دکھایا ہے کہ یہ جو اس کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ٹوکن کو پک کرنے کے بعد اور یہ ٹوکن نمبر ٹو جو ہے اصل میں ٹو ایکچوئل ٹو جو ان پٹ میں ہے اور جو پرنتھسیز میں 257 ہے یہ میری ایکچولی وہ ٹوکن کلاس ہے یہ وہ ڈیفائن ہے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہم کس طرح وہ ڈیفائن اسٹیٹمنٹ جو ہیں ان کو لے کے یہ کاروائی کرتے ہیں اور پھر فائنلی میں فیکٹر کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ پہنچا اور یہاں پہ میں نے اب ریٹرن کر دیا یہ جو کال سینٹیکس ہے یا یہ جو کال ٹری ہے یہیں سے اب آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ انٹری اور ایگزٹ جو ہیں یہ مجھے یہ کال ٹری بنانے میں مدد دیں گے اب یہ کاروائی آپ جانچ گئے ہوں گے کہ چونکہ ایکسپریشن کی کال ابھی انٹر موڈ میں تھی ایگزٹ ابھی اس کا نہیں آیا پھر ٹرم موڈ میں گئے اس کا بھی ایگزٹ ابھی نہیں پہنچا فیکٹر کو ہم نے ایگزٹ کیا ہے تو ابھی بکیا کاروائی رہتی ہے اور بلکہ ایسا ہی ہے کہ ہم بکیا جو نان ٹرمینلز ہیں ان کو کال کریں گے ان کے اس کو کال کریں گے جس سے جیسے جیسے یہ ڈسینٹ شروع ہوگی اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ریکرجن آنی شروع ہوگی یہ ڈسینٹ جو ہے اور ڈیپر اور ڈیپر ہوگا اور جس کی بنا پہ یہ جو انڈینٹیشن میں شو کر رہا ہوں یہ بڑھتی جائے گی اب آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے میں یہ مثال مکمل آج نہیں کر رہا یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کروں گا اور پھر ہم نان ریکرسو ڈسینٹ پارسنگ جو ہے یا نان ریکرسو پرڈکٹیو پارسنگ ہے اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے یہ باتیں آپ کتاب میں ضرور پڑھیے ریڈنگ مٹیریل کے حوالے سے یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ